الكريم میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے ہماری زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالی نے ہمیں آخرت ہی کے لیے بنایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہم دنیا میں چند روز کے لیے آئے کہ ہم آخرت کو بنائے ہر ایک اپنے آخرت کو بنائے مرد بھی عورت بھی حاکم بھی محکوم بھی فقیر بھی گنی بھی سارے طبقہ جو جہاں ہے وہ اپنی آخرت کو بناوے یہ زندگی ختم ہو گئی تو پھر نہیں آئے گی یہ زندگی افسوس ہوگا چلی گئی جتنا بننا چاہیے تھا اتنا تو بنا نہیں سکے تو دنیا کی زندگی جب چلی جائے گی اس وقت تو افسوس ہوگا چلا گیا میرے بھائیوں اس لیے ہمیں دنیا میں داڑی بن کے جینا ہے کہ ہم دائی بن کے رہیں گے اور ہم دعوت دیں گے ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے ہماری زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دے گئے اور یہ کہ آخرت کی زندگی اعمال سے بنے گی تو ہم اعمال کی طرف دعوت دیں گے مال سے زندگی نہیں بنتی بلکہ زندگی بنتی ہے عمل سے عمل والی زندگی تو ہم اموال سے اعمال کی طرف دعوت دیں گے اور یہ کہ ہم دعوت دیں گے مخلوق سے خالق کی طرف کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا اللہ خالق ہے اللہ معبود ہے اللہ رب ہے اللہ نے بنایا اللہ نے روزی دیا بنانے والی ذات اللہ ہے روزی دینے والی ذات اللہ ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہم اللہ تعالی کی عبادت کے ذریعہ اللہ سے لیں گے اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ تعالی نے تمہیں بنایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا پیدا کیا تم پھر تمہیں روزی دیا روزی دینے والا اللہ ہے پھر تمہیں موت دیں گے پھر موت کے بعد زندہ کریں گے کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا جس کو تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک بناتے ہو کہ اللہ کرتا ہے کہ اس سے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں سبحانہ اللہ تعالی پاک ہے اور اللہ تعالی بالا تر ہے جس کو تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتے ہو اس سے اللہ تعالی پاک ہے اور بالا تر ہے میرے بھائیوں جب آپ داڑی بنیں گے دنیا ہمیں جادو نہیں کر سکے گی ہم دنیا میں آئے آخرت بنانے کے لیے ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم دنیا میں آخرت کو بنائیں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی بنا دیں گے ہماری محنت ہو آخرت کے لیے اور آخرت بنتے اعمال سے ایمان و اعمال سے آخرت بنتی ہے جنت ایمان و اعمال سے حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی کامیابی اس ایمان و عمل سے حاصل ہوتی ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن حیاتن حیاتا طیبا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون کا مرد ہو یا عورت جو بھی اپنے ایمان بنائے اور اچھے عمل کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور میں دنیا میں ان کو حیات طیبہ عطا کروں گا اور اس اعمال کا اچھا بدلہ آخرت میں دوں گا اور وہ اچھا بدلہ آبادی جنت ہے اور جس کو جنت مل گئی اور دوزخ سے چھٹکرا مل گیا وہ کامیاب ہو گیا فمن زخر فاز امل حیات و دنیا متا کاول جو جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے دنیا دھوکہ ہے دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا سب چھوڑ کر چلا جائے گا لیکن اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اللہ اس پر راضی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اللہ تعالی کی مائیت اس کو حاصل ہو گئی تو وہ کامیاب ہے میرے بھائیوں یہ دعوت دینا ہماری زندگی جو بنے گی ایمان و اعمال کے ذریعہ سے حیات طیبہ جو ملے گی ایمان و اعمال کے ذریعہ سے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے دینے والی ذات اللہ ہے اللہ ہی دیتا ہے کہ اللہ بادشاہ دیتا ہے اور بادشاہی چھین لیتا ہے دینے والا اللہ ہے قل اللہ مالک الملک تو تل ملک منتشا و تنظر الملک من منتشا اے اللہ جس کو آپ چاہتے ہیں ملک دیتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اسے چھین لیتا ہے آپ ہی چھین لیتے ہیں آپ ہی دیتے ہیں وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل منتشا آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں آپ ذلیل کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا اگر اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے تو ذلت کے نقشہ میں اللہ عزت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر ذلیل کرنا چاہے تو عزت کے نقشہ میں ذلیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے تو ذلت کے نقشہ میں عزت دیتے ہیں اور دینے والا اللہ ہے اور ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے بیا نکل خیر ان نکاڈہ کل قدیر اللہ ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہر چیز پر قادر ہیں طول جل افن نہار آپ رات کو دین میں داخل کرتے ہیں اور طول جو نہارا افل اور دین کو رات میں داخل کرتے ہیں کہ رات بڑا ہو جاتا ہے دین چھوٹا ہو جاتا ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹا ہو جاتا ہے یہ جو رات اور دن کا بڑا کرنا چھوٹا کرنا موسم کا بدلنا بدلنا یہ اللہ سے ہوتا ہے اور تخرج الحی من المیت اتوخر جلم امل الحی اے اللہ آپ زندہ سے مردہ کو نکلتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکلتا ہے اللہ کرتا ہے کہ زندہ مرغی سے مردہ مرغی کا انڈا اور مرغا مرغی کا انڈا سے زندہ مرغی کا بچہ اللہ کرتا ہے آدمی سے مردہ پانی کا قطرہ اور پانی کے قطرہ سے زندہ انسان کا بچہ اللہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالی نکالتا ہے وہ طرز کو منتشا و بغیر حساب اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں بے حساب بے گمان روزی دیتے ہیں روزی دینے والا اللہ ہے تو میرے بھائیوں یہ دعوت دینا اللہ کرتا ہے اللہ روزی دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے اللہ پالتا ہے ساری حاجت اللہ پورا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت والی زندگی اختیار کرے اور اللہ سے مانگے اللہ سے مانگے وَإِذَا عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے اب بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں اجیب دعوت دعانی جب بندہ میرے کو پکڑتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکڑتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں فلیست جی بولی ولی مینو بھی اسے چاہیے وہ میرے میرے کو مان کر چلے اور مجھ پر یقین رکھے کہ میں ہی کرتا ہوں لال یرشدون شدون وہ راستہ وہ کامیاب ہو جاوے اور منزل تک پہنچ جاوے میرے بھائیوں یہ ہے دعوت دینا ہر ایک ذمہ ہے ہر ایک کی ذمہ ہے کُلح سبیلی ادو باس رسی انا ومن تبانی اب فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں جو بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں یہ دعوت والا میرا راستہ ہے انا اتبعنی میرا راستہ ہے اور جو میری پیروی کرے گا اس کا بھی راستہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے جو میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں یہ دعوت دینے والا راستہ میرا راستہ ہے جو میری پیروی کرے گا مجھے مانے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی راستہ ہے ہر مومن مرد اور عورت ہر ایک کو یہی راستہ ہے دعوت دینا کہ آخرت ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جاوے ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے اور ہمارا رخ اعمال کی طرف ہو جاوے کہ عمل کے ذریعہ سے ہم اپنے زندگی کو بنائیں اور اللہ تعالی سے لینے والے بنے اللہ دینے والی ذات ہے اور اعمال کے راستہ سے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اپنے اعمال کو بنائیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی دیں گے اور آبادی آخرت میں بھی دیں گے اللہ ہی دیں گے جب قبر میں جاتا ہے تو یہی سوال ہوتا ہے کہ مر رب کا تمہارا رب کون ہے جو اعمال کے ذریعہ سے اللہ سے اللہ تعالی سے لینے والا ہوا وہ جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے وہ تو مخلوق سے نہیں لایا بلکہ وہ خالق سے لایا اللہ سے لایا اعمال کے ذریعہ سے لایا دین کے ذریعہ سے لایا تو جو دین پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لینے والا ہوتا ہے وہ پہلا جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اور کوئی نہیں نہ دکان ہے نہ زمین ہے نہ کوئی ہے بلکہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے جب وہ دین پر چل کر اللہ تعالیٰ سے لیا اللہ تعالیٰ کے خزانہ سے لیا تو وہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے وہ دین پر چلا اور یہ دین اس وقت قبول ہوتا ہے جب نبی کے طریقہ پر وہ دین کو ادا کرے نبی کے طریقہ پر دینی زندگی اختیار کرے تو یہ دین اللہ کے نزدیک قبول ہوتا ہے اور یہ دین دین بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ والی زندگی عبادت بھی نبی کے طریقہ پر اور معاملات بھی نبی کے طریقہ پر معاشرات بھی نبی کے طریقہ پر سب کچھ نبی کے طریقہ پر زندگی نبی کے طریقہ پر تی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی زندگی ہوگی اگر نبی کے طریقہ پر نہ ہو تو زندگی میرے دوستو عبادت والی نہیں ہوگی وہ زندگی منچاہی ہوگی اور زندگی کے ذریعہ سے وہ دنیا میں دھوکہ کھائے گا اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوگا اور قبر میں وہ جواب نہیں دے سکے گا اس لیے میرے بھائیوں دینی زندگی کا اختیار کرنا ہے اور دینی زندگی اس وقت ہوگا جب نبی کے طریقہ پر ہو نبی کے طریقہ پر ہو تو جب اسے پوچھا جائے گا جو امن نبی یو کا امن حضر رجل وہ جواب دے گا جے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قبر میں یوں تین سور کا پوچھنا ہوگا ہمیں کہ قبر میں تین سوال کی پوچھ ہوگی تو اس کا جواب ہمیں دنیا میں تیار کر کے جانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اللہ سے لینے والے ہیں اعمال کے ذریعہ سے اور اعمال اس وقت تو ہوتا ہے جو اب نبی کے طریقہ پر ہو اس لیے ہمیں یہ دعوت دینا کہ اللہ سے ہمیں لینا آوے اور ہماری زندگی ٹھیک ہو جاوے ہم دکان میں ہیں لیکن ہم آخرت والے ہیں اللہ والے ہیں نبی کے طریقہ پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے عوامر کو پورا کرنے والے ہیں اور وہاں اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اللہ کو ساتھ رکھنے والے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال درست ہو جب بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے ٹھیک ٹھیک سے تب بندہ اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے اما تقرب علئی حب نہ مما امت علیہ میرے وہ جو میرے نزدیک جو محبوب عمل ہے فرض ہے اسی فرائض کو ادا کرنے کے ذریعے سے بندہ میرا قریب ہو جاتا ہے ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اور نوافل کے ذریعہ سے فرائض تو ادا کیا اور بھی ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا بالکل قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فیض احبت ہوں کن تو سما ہو سرو بھی تو میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ سے وہ دیکھے اساما اللہ یسما بھی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنے وید اللہ بہا اور میں ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے اور رجلا اللہ یمسی بہا پیر ہو جاتا ہو جس سے وہ چلے یعنی اس کے دیکھنا سننا اور چلنا پھرنا سارا کچھ اللہ تعالی کے مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے اور یہ آدمی ویدا سالانی آتے تو ہو جب وہ مجھ سے مانگے میں اس کو دیتا ہوں وائن استاد لاویزن نہ ہو اور مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں اس لیے میرے بھائیوں انسان جو اللہ کا قریب ہوتا ہے اللہ سے لینے والا بنتا ہے وہ اعمال کے ذریعہ سے فرائض کے ذریعہ سے اور نوافل کے ذریعہ سے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ خوف جو میرا دوست بنتا ہے سن لو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غمگینی ہے کون اللہ تعالی کے محبوب بندے ہیں اللہ دین امن وکان تقول جو ایمان بنائے اور ایمانی زندگی اختیار کی کہ اس کے اچھے اعمال بنائے والی زندگی اختیار کی تو وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے اور یہ بشارت دنیا آخرت دونوں جہاں کے لیے ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ یہ بشرت ان کو دنیا آخرت دونوں جہاں کے لیے ہے کہ اللہ کا محبوب بن گیا اور اللہ تعالی سے لینے والا ہو گیا اس کی کوئی پریشانی نہیں غمگینی نہیں کوئی خوف نہیں بے خوف و خطر ہو گیا اور وہ بے فکر ہو گیا کیونکہ وہ اللہ کا دوست بن گیا لا تبدیل علامات اللہ اللہ نے جو ضابطہ بنایا اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہے ایمان و اعمال کے ذریعہ سے اللہ تعالی کا دوست بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے یہ جو ضابطہ ہے قیامت تک تو اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہے ذالک هو الفوز العظیم یہی اصل کامیابی ہے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں اس لیے اللہ کا بننا اللہ تعالی سے لینا اللہ تعالی سے مانگنا اللہ تعالی سے مانگنے والا ہونا اور اپنے اعمال کو بنانا دن کا اعمال رات کا اعمال اس سے آخرت بھی بنتی ہے دنیا بھی بنتی ہے اللہ بھی قریب ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ جو ہمارا آنا اور ہماری محنت اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں اور یہ ہے کہ ہم داڑھی بنے داڑھی بن کر ہمیں ہم دنیا میں رہیں ورنہ وہ خسرت میں ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ عصر میں ولاس ان انسان زمانہ کی قسم کہ سارے انسان خسرہ میں ہے ناکامی میں ہے ہلاکت میں ہے الزینآمن الصالحات و طبا صوب الحق و طب صوبر لیکن خسرت سے وہ لوگ بچ گئے جن کے اندر یہ چار صفت ہوئی ایک ہے ایمان کی صفت اور نیک عمل کی صفت اور اس ایمان و عمل کو بنانے کے لیے بولنے کی صفت ایک دوسرے کو بول رہا ہے دعوت دے رہا ہے زندگی کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایمان کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور عمل کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بولتا ہے سنتا ہے بولنا سننا یہ ماحول ہے اور یہ ہے کہ استقامت کے لیے بھی وہ آپس میں بولتا ہے کہتا ہے کہ بھائی مضبوط رہو ہر حال میں داغی بنو ہر حال میں ایمان ایمان پر رہو اور اعمال پر جمے رہو جب یہ صفات ہوتی ہے ایمان و عمل اور اس پر استقامت کے لیے بولنا اور یہ کہ ایمان عمل والا ماحول بنانے کے لیے کوشش کرنا جب یہ صفات ہوتی ہے تو اللہ اسے خلاقت سے خسارت سے بچاتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں نکلنا جو ہے اسی لیے ہے کہ ہم داڑھی بنے ہمارا گشت داڑھی بننے کے لیے اور یہ ہے کہ ہمارا یہ چلنا پھرنا داڑھی بننے کے لیے ہمارے بیانات داڑھی بننے کے لیے اور ہم دائی بن کر ایمان ایمان والے ہوں گے اعمال والے ہوں گے اور آخرت والے ہوں گے اللہ والے ہوں گے میرے بھائیوں یہ دعوت والی محنت اللہ کی راہ میں نکل کر جب ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دعوت والی صفات عطا فرمائیں گے اور یہ دائی بن کے ہم اپنے ماحول میں آئیں گے وہاں بھی ہمیں جو مسجد والا کام ہے مسجد وار کام ہے اس کام میں لگے رہیں گے اور اور ہمارے ماحول سے بھی اللہ کی راہ میں نکالیں گے یہ نکلنے کا ایک ماحول ہوگا نکلنے اور نکالنے کا ایک ماحول ہوگا تو دعوت کا کام چلے گا اور اس میں صفت آئے گی اس دعوت میں اور میرے محترم دوستو ہمارے ماحول دینی ماحول بنے گا اس لیے مقام میں آ کر بھی محنت کرنا اور اللہ کی راہ میں نکلنا اور اللہ کی راہ میں چوبیس گھنٹے کی زندگی ایک روٹین پر چلنا تاکہ ہمارا اندر صفات آ جاوے مردوں میں بھی یہ صفات آوے عورتوں کو بھی یہ صفات آوے ہر ایک کو یہ ضروری ہے اور یہ ہے کہ علماء کرام سے ہم ہمارے مسائل کو حاصل کریں گے تاکہ ہمارے اعمال کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور ہمارے اعمال کا باطن بھی ٹھیک ہو تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے تو اعمال کی قیمت اور اس کے منافع ہمارے دل میں آئے گا اعمال کا شوق ہمارے دل میں آئے گا اور اعمال کے لیے ہمارا دل تیار ہو جائے گا اس لیے تعلیم کے حلقے میں بھی ہم روزانہ بیٹھیں گے اللہ کی راہ میں اور گھر میں آ کر بھی مسجد میں اور گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو اور میرے دوستو یہ دعوت والی محنت ہو اور یہ کہ ہمارا اخلاق بھی درست ہو ہمارا معاملہ صحیح ہو جب اخلاق درست ہوتا ہے معاملہ صحیح ہوتا ہے یہ دلیل بنتی ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا اکمل المؤمنین ایمان احسن ہم خلقن کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو گیا اس لیے میرے بھائیوں یہ اخلاق بھی بنانا بڑوں کو بڑوں کو قدر کرنا اکرام کرنا اور چھوٹوں کا شفقت کرنا اور علماء کی قدر کرنا یہ بہت ضروری ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صفت نہیں ہے تو وہ میری امتی نہیں ہے میری امت امتی ہونے کے لیے یہ صفات چاہیے کہ بڑوں کا اکرام کرنا اور چھوٹوں کی شفقت کرنا علماء کی خاص طور پر قدر کرنا ان کی خدمت میں جانا ان سے حاصل کرنا اور علماء کی خدمت میں حاضر دھنوں کو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو آئین عبادت سمجھو تو علماء کی قدر اور اس کی محبت ان کی خدمت میں جانا ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے تو دعوت کے میدان میں ہم یہ صفات بھی حاصل کریں گے اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے اللہ ہم پر راضی ہو جائے ہمارے ایمان میں کسی قسم کا شرک نہ ہو اور ہمارے اعمال میں کسی قسم کا شرک نہ ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس بنوایا یورا یہ فقط اشرکا کہ نماز پڑھی لیکن دل میں یہ ہے کہ لوگ دیکھے نظر مخلوق کی طرف تو اس نے شرک کیا امن تصد کا فقد اشر کا صدقہ کیا لیکن دل میں آیا کہ لوگ دیکھے تو اس نے شرک کیا یہ تو خالص اللہ کے لیے ہوگا امن سوام یورائی فقد اشر کا روزہ رکھا دکھایا اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ سے ان اعمال میں شرک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں اس لیے ہمارے اعمال خالص ہو ایمان اخلاص کو کہا جاتا ہے قولا مل ایمان مل ایمان قولا المان اور اخلاص ایمان اخلاص کو کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ ہو خالص اللہ کے لیے ہو ہمارے دل میں اللہ ہو اللہ کے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو ہمارا ہر کام خالص اللہ کے لیے ہو اور ہم اللہ اللہ تعالیٰ سے لینے والے لینے والے بنے ہم اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ ساری صفاتیں ضروری ہے جو ہم داڑھی بنیں گے اللہ کی راہ میں چلیں گے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے تو اللہ یہ صفت ہمیں دیں گے یہ کام جو چلتا ہے یہ اخلاق کے ساتھ ہے اور قربانی کے ساتھ ہے اور رونا زاری کے ساتھ ہے یہ نہ مال سے ہے نہ زور سے ہے نہ اور کچھ فکریہ سے ہے بلکہ یہ کام جو چلے گا اخلاص سے چلے گا قربانی سے چلے گا اور رونا زاری سے چلے گا اللہ کی راہ میں ان صفتوں کو حاصل کریں گے تو اللہ ہمیں داڑی کی صفات دیں گے اور داڑھی بنا دیں گے اور داڑھی کی صفات دے کر قبولیت عطا فرمائیں گے اور ہمیں دونوں جہاں کامیاب فرمائیں گے اس لیے میرے بھائیوں اس کام کے لیے ہم سب تو تیار ہیں انشاءاللہ ابھی بتائیں کون تیار ہے اللہ کی راہ میں کہ سات سات مہینے ہم اللہ کی راہ میں چلتے رہیں گے چار چار مہینے اللہ کی راہ میں چلتے رہیں گے جو جو تیار ہیں اپنی جگہ میں کھڑے ہو کر اللہ کو دیکھائیں کہ میں تیار ہوں میں تیار ہوں ماشاء اللہ اور بھی کھڑے ہو جائے اور بھی کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ بیرون کے لیے اندرون کے لیے سات سات مہینے کے لیے اور چار چار مہینے کے لیے چار چار مہینے اندرون ملک کے لیے <laughs> چار چار مہینے بیرون ملک کے لیے ماشاء اللہ